ہمارا یہ عقیدہ تھا اور ہے کہ فرشتے ہیں خدا کے جو ہر جگہ موجود ہیں ہر جگہ موجود ہیں لیکن دکھائی تو پڑتے نہیں آخرت ہے جو موجود ہے دکھائی نہیں دے رہی ہے مطلب ایک اور دنیا ہے اس کے علاوہ اس دکھائی دنیا دکھائی دینے والی دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا ہے جو موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی تو ٹیلی ویژن کی ایجاد نے اس کو ایک بالکل اس کا بھی ڈیمونسٹریشن دے دیا ہم آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی دوسری دنیا ہے پڑ رہی ہے لیکن آپ ٹیلیویژن رکھ دیجیے اور اس کو آن کر دیجیے تو ہوا یہاں ایک اور دنیا موجود تھی ٹیلیویژن کے اسکرین پر ایک پوری دنیا آپ دیکھنے لگیں گے کہ انسان چل رہے ہیں پھر رہے ہیں بول رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ہمارے آس پاس لہروں کے چھت میں دنیا موجود تھی ان آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ پاتے تھے لیکن ٹیلیویژن کے اسکرین پر وہ ساری دنیا مشاہد ہو گئی تو یہ گویا ڈیمونسٹریشن دیا جا رہا ہے کہ ایک اور ایک اور عالم جس میں فرشتے ہوں میں جنت ہو میں دوزخ ہو ایک اور عالم جو دکھائی نہ دے وہ بھی ہو سکتا ہے تو گویا ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آپ کو اس عالم کا اس غیر مرئی عالم کا ایک ڈیمونسٹریشن دیا جا رہا ہے